السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میرے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے یہاں پر رات سے آج یہاں ملاقات اور گفتگو کا موقع اللہ کے کو تارا فراہم کرنایا اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ادارے قبیل اسلام کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تعلیم اور تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے راستے میں اپنی کوششیں سرد کرنا ہے کیونکہ رائے ہے یہ پروگرام طے کیا الاسلام اللہ تبارک بتا رہے تو فضل کرم سے اتنے سال بھی مجھے بلیک برن میں ان کے کارگزاری کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور اس بات کی مسرت رگوپے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے تعلیم اور تربیت کا ایک اعلیٰ ترین معیار اس ملک میں قائم کیا یہاں تک کہ ان کے اسکول کو ان کے گرلس اسکول کو پورے یو کے میں کے دس ممتاز ترین مدارس میں اس کو کمار کیا گیا اور دوسرے مدارس کے دوسرے اسکولوں کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ ان اسکولوں کا بھی انتظام سنبھالا انہوں نے اپنا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یو کے میں مختلف شہروں میں مختلف بستیوں میں اس قسم کے اسکول قائم کریں اور مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کریں یہ بڑا عظیم مقصد ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تو بات مطالعہ اپنے کو اس مقصد میں خوبصوری کے ساتھ کامیاب کرنا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ دوسرے مذاہب کی طرح ایسا مذہب نہیں ہے جس کا زندگی سے تعلق نہ ہو دوسرے جو مذاہب ہیں وہ چاہے کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو یا ہندوازم ہو عام طور سے ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات چند رسمی عبادتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں کچھ ریچولس ہیں جن کے اوپر اگر انسان کاربند ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے تقاضے پورے کر دیے لیکن زندگی کے جو جیتے جاگتے مسائل ہیں اور زندگی کے جو مختلف پہلو ان پہلوؤں سے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں عیسائیت میں مثلا یہ مقولہ مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انجیل کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ گام اللہ تو وہاں اللہ تبارک بتانا کہ عبادت کا صرف اتنا ہے کہ ایک عبادت گاہ میں جا کر کچھ گنی سنی اور رٹی ہوئی عبادتیں انجام دے دی جائیں اور بس زندگی کے دوسرے شعبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن اللہ تبارک وطالع نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور جو ربیع کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لائے وہ ایسا دین ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ ہمیں ہدایات عطا فرمانا اور تو ہدایات ایسی ہے کہ کچھ تو ایسی اصولی ہدایات ہیں کہ جس کے دائرے میں بہت وسیع منظر سامنے آتا ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جزوی طور پر اس کے اندر آپ کا مدد فرمائی لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے دین کا رشتہ زندگی سے ٹوٹا اور ہمارے اوپر ایک ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا میں اپنے شریف کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا جس میں علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا گیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو خانوں میں بانٹ کر دونوں کے درمیان کھلی جائے کر دی نتیجہ یہ کہ ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ دو مختلف اہمیتیں رکھنے والے دو مختلف سوچ رکھنے والے دو مختلف فکر رکھنے والے سے وجود میں آ گئے ایک دوسرے کی بات سمجھنا مشکل ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا مشکل ایک دوسرے کی اصطلاحات کو سمجھنا مشکل نہ یہ ان کی پوری بات سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی پوری بات سمجھتے اس صورتحال سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر تو نظر آئے گا کہ سارے علوم یکجان ہو کر اور ایک ساتھ چل کر وہ ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے تھے جو ایک طرف علم دین کے بھی حامل تھے علم دین کے بقدر ضرورت اپنی زندگی کے ذائر کے اندر جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق علم دین کے بھی حام ملتے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے علوم و فنون کے اندر بھی ان ان کی کے ترقی کے راستے کھلے ہوئے لیکن اس نئے نظام تعلیم کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ دوئی پیدا ہو گئی یہ خلیج پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ دو مختلف طبقے وجود میں آ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب ہم علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عام طور سے یہ بات آتی ہے کہ علم صرف وہی علم ہے اور علم اسی حد تک محدود ہے کہ جتنا کوئی باقاعدہ آدمی عالم بنے اور سب کی حدیث کے پاس کلام اور علوم ہے ان کے اندر مہارت حاصل کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افضل ترین علوم ہیں لیکن اس کا مطلب بعض اپنا یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی اور علم کی طرف گیا ہے سم کو اس نے اختیار کیا انجینئرنگ کو اس نے اختیار کیا یا اس نے ریاضی کو اختیار کیا دوسرے علوم کو اختیار کیا تو گویا اس نے دین سے ہٹ کر محل دنیاوی کام کرنا شروع کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو تو آدمی کسی بھی علم و فن کے اندر اپنے اپنی ترقی کرے تو وہ وہ بھی در حقیقت ایک عبادت بن جاتی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک بتایا کے آکام کی تعمیر کرے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے علم کے بغیر انسان زندگی نہیں گزارتا اگر انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ میں روزی کس طرح کماؤں اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ کپڑے کس طرح سلتے ہیں اس کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ کھانا کس طرح بنتا ہے تو وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو علم علم کی ہر قدم پر ضرورت ہے ہر زندگی کے مرحلے میں علم کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے کئی وسائل انسان کو دیے جن سے کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے مثلا پہلا جو ذریعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا وہ اس کے حوالے سے کھمتا ہے یہ فائیو سینسز آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر زبان سے چک کر ہاتھ سے چھو کر انسان کو بہت سی باتوں کا نہیں ہوتا اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہوا کے کھمتا سے دائرے سے بھی باہر ہیں اور ان کے اس خواص کے سے ان کا ادراک نہیں ہوتا تو اللہ و تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا جس کا نام عقل عقل سے انسان پہچانتا ہے عقل کے ذریعے انسان کو علم حاصل کرتا ہے پھر جس طرح کے خواص کے کا دائرہ ایک دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں اس سے باہر اگر ان سے کام لیا جائے گا تو وہ کام نہیں دیں گے اس وقت موقع پر عقل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اثر فرمایا وہ واحد علاج اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ فرمائی اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مثلا یہ میرے سامنے میٹرو فون ہے تو اس کو اگر میں چھو کر مجھے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ بنا ہوا ہے سخت ہے اس کی سختی کا علم ہو سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر میں اس کے رنگ کو بتا لگا سکتا ہوں اور کانوں سے سن کر میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے یہ ہوا سے کھمتا ہے جو مجھے یہ میرے بتا کر رہے ہیں لیکن آگے جا کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا تو اب کس نے جس نے بنایا وہ شک میرے سامنے نہیں میں اس کی بات نہیں سن رہا میں اس کو دیکھ نہیں رہا میں اس کو چھو نہیں رہا تو یہاں پر اس موقع پر اللہ تبار کو کیا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ یہ بتایا ہے کہ عقل ہمیں تمہیں دی ہے تو عقل سے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آلہ ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا اس کا کوئی بنانے والا ہے کوئی کاریگر ہے اور وہ اتنا ماہر ہے کہ اس نے اتنا مفید آلہ ایجاد کر دیا اور اس نے اس کو تو یہ بات کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ماہر ہے وہ ہنرمند ہے وہ کاریگر ہے یہ بات مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آئی کانوں سے سنائی نہیں دی ناک سے نہیں چونگی ہاتھ سے نہیں چھوا لیکن عقل سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ کسی کاریگر کا بتایا عقل کے ذریعے میں نے یہ میں لیکن آگے سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اس مائکرو فون کو کس کام میں استعمال کرنا چاہیے کون سے کام میں اس کو استعمال کیا کرنا بہتر ہے اور کون سے کام میں اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا اب اس میں میری رہنمائی نہ میری آنکھ کرتی ہے نہ میرے کان کرتے ہیں نہ میری زبان کرتی ہے نہ میرے ہاتھ کرتے ہیں اور کے اعتبار سے بھی عقل سے اگر میں اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو عقل بھی مجھے مختلف جواب دیتی ہے اگر میں عقل سے یہ سوچوں کہ بھائی یہ دس ہو ہے اس میں گانے بجانے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک نصیحت اور بات کا کام بھی سے لیا جا سکتا ہے اس پر قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر فوج قسم کے گانے بھی اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں تو اصل سے پوچھو کہ بھائی کون سی چیز بہتر ہے تو ایک عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر سے گانوں سے لذت انسان کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کو مزہ مل رہا ہے تو پھر اس میں کیا ہے لذت حاصل کرنی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ذریعے میوزک کے استعمال کرو اور ذریعے گانا بجانا پھیلاؤ لوگوں کے دلوں کو دور کرو تو ان کا وقت بھی اچھا پاک ہوگا اور اس کو کی حاصل کرو ایک عقل یہ کہتی ہے دوسری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو میوزک اور گانا بجانا ہے یہ بارے کار انسان کو کے اندر ایک لذت پرستی پیدا کرتا ہے اور لذت پرستی پیدا کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو جاتا ہے تو دونوں باتیں دونوں کے پاس اپنی دلائل ہیں آج جا کر دیکھو جو لوگ میوزک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روح کی غذا یہ ایک بڑا مشہور کردار ہے کہ یہ روح کی غذا اب جو لوگ یہ سردار پیش کر رہے ہیں وہ عقل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ اس کو روح کی غذا کرا ہیں اور ان کو پتا ہے کہ روح اور چیز ہوتی ہے اور نفس ہوتی ہے روح کا کے مانا کچھ اور ہے اور نفس کے مانا کچھ اور یہ روح کی غذا نہیں ہے یہ نفس کی غذا ہے اور نفس امارا کی غذا تو لیکن اصل روح میں اور نفس میں تمیز نہیں کر پاتی اور صرف عمل کی بنیاد پر اگر جاؤ تو اصل جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف متضاد جوابات دیتی ہے اور اس کے ذریعے کسی خاص کسی خاص نتیجے تک پہنچنا ہوتی ہے تو اس کا واحد راستہ کیا ہے کہ یہاں وہ جگہ آ گئی ہے جہاں اصل تنہا رہنمائی نہیں کرتی اس وقت میں کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے وہ الہی کا ذریعہ انسان کو ادا فرمایا کہ جہاں تمہاری عقل بھٹک رہی ہے جہاں تمہاری عقل غلط جواب دے رہی ہے یا مقدار جوابات دے رہی ہے وہاں پر تمہارے لیے جو ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا وہ واح الہی ہے اللہ تمہارک مطالعہ ہی کام ہے وہ بتائے گا کہ کون سی چیز درست اور کون سی نہیں اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ بیچ سلسلہ کے ختم بھی ہو چکی کہ یہ جو لائف ہے اس کے جواب اور گے مینج کا جواب کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا اور عقل کا ہم یہاں تک پہنچایا کہ بھائی جب لذتی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہزار طریقے ممکن ہے تو جو انسان کو اچھا لگتا ہے وہ طریقہ کیا جا رہی ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں آگے پر بھروسہ کرنے سے کے نتیجے میں انسان غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے تو اس موقع پر اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے جو وہ ہے کہ اصل خلا آخر خالی کو قرآن کریم فرماتا ہے تو اس موقع پر وہی آ کر ایک قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام درست اور یہ نہ درست تم اپنے فلسفوں کے جان پھیلاؤ رہو فلسفہ کلام و گمان ہوتا ہو لیکن حق کا فیصلہ وہ ہے جو وہی کے ذریعہ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے انسان کو علم عطا کرنے کے سارے ذرائع کا سوال اور ان سارے ذرائع کو کام کرنے سے کام لینے کا نام دین ہے کہ ان سارے ذرائع سے بیک وقت کام لے کر ہر ایک کی اپنے حدود میں رکھ کر کام لیا جائے تو یہ دین ہے جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں حضور نبی یا کریم صلی بال علیہ وسلم کے فرائض بیان فرمائے گئے یعنی یہ بتایا گیا کہ حضور نبی یا کریم صلی بال علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا اور یہ مقاصد قرآن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر بیان کرا ان میں میں اس سب کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا فرمایا کہ یسلو علیہ آیا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں دوسرا کام یہ ہے کہ جو علی کو الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کریم جو نام ہوا ہے اس کی تعلیم پھر تیسرا جب فرمایا بال حکمت حکمت کی تعلیم اس کو کتاب سے ہٹ کر ایک مستقل مقصد بے شک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا اور پھر فرمایا گزر کی ان کو صاف کر یعنی تربیت تو جو نقصہ میں اس وقت اس آیت سے متعلق ارد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات تو یہ کہہ کر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ روایتی محمد کتاب آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی تعلیم دیں کتاب اللہ کی تعلیم میں آ ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ دوبارک بتانے ون حکمت کا اضافہ فرمایا کیا حکمت کی بھی تعلیم حکمت کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں اور اس کے استعمال سے جو انسان بھٹکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالو فیل کے ذریعے یہ بیان کرواتے ہیں کہ خلا بات واقعی حکمت کی ہے اور خلا بات واقعی حکمت کی نہیں ہے یہ فیصلہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کون سی بات حکمت کی ہے کون سی بات حکمت کی نہیں ہے تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس طرح کتاب اللہ کی تعلیم دینا تھا وہاں حکمت کی تعلیم دینا اور حکمت میں دنیا کے تمام معاملات اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ حضور افضل سرور جوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کو یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھو جیسے یہ بتایا کہ روزہ کیسے رکھو زکات کیسے دو حج کیسے ادا کرو اسی طرح یہ بتایا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہو اور دوستوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے حکومت کس طرح بنائی جاتی ہے اور کس طرح چلائی جاتی ہے اور اللہ کے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائی جو کرواتے ہیں کہ بعض اوقات جب ایسا موقع آتا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس موقع پر ہم کیا طریقہ اختیار کریں تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے تھے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کیا وہ کتاب اللہ کا بھی علم تھا اور ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروری آداب ہیں اور ضروری اقدام ہیں اور ضروریات ہیں ان سب کی چیزیں رویہ قریب ضرور اللہ علیہ تعلیم عطا فرمائی جو ہے کہ مقبول کتابوں رکھے لہذا بات یہ ہے کہ علم چاہے وہ قرآن و حدیث کا ہو یا تفصیل و فقت کا ہو یا اقام شریعت کا ہو عقائد کا ہو وہ بھی اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی فرض کفایا اور وہ بھی فرض کفایا لیکن فرض کفایا میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک علم جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقدس رکھتا ہے قرآن کریم بنا کر خود مقدس ہے اس کی تفصیل بنا کر خود مقدس ہے احادیث بنا کر خود مقدس ہے عقائد بنا کر خود مقدس ہے اور جو دوسرے علوم ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں ان علوم وہ اکثر فرد چکایا پایا ہے لیکن وہ بذات خود ان کے اندر تقدس نہیں ہے بلکہ انسان کی نیت کے ذریعے اس میں تقدس پیدا ہو جب انسان ان علوم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے اس غرض سے استعمال کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کروں گا اپنی امت کی خدمت کروں گا تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اب حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دہلی نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دو صحابہ کرام کو آپ نے شام بھیجا تاکہ وہاں کی جو کاغیر کی صنعت ہے اس کو وہاں پر ٹھیک کر آئیں اور آ کر مسلمانوں کو تعلیم یہ جو حضور اپنا سورج علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھ کر اور دوسرے لوگوں کے صنعت سیکھ کر مسلمانوں کو اس کا اس کا اس کا علم حاصل کرنے کی ترمیم عطا فرمائی یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے ایک کا کھول دیا کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن علوم کی حاجت ہے وہ تمہیں حاصل کرنے ہیں اگر تم ان کو اس لیے حاصل کرتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو تمہارا نام ہو تمہیں بھی لوگ تعریف کریں اور اس کے ذریعے تم میں مفادات حاصل کرو تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی پرانا جس بھی پڑے گا تو اللہ بچائے وہ وبال کا سبب ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک سب سے پہلے جس کے ذریعے بہتائی جائے گی اللہ بچائے کوئی عالم ہو سب سے پہلے جس کے ذریعے جہنم دہائی بہتائی جائے گی ایک عالم ہوگا کہ وہ قرآن حدیث کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ میری میرا نام ہو جائے لوگ میرے متقد ہو جائے لوگ میرے ہاتھ چومیں لوگوں کے اندر میرا میری مقبولیت مقبولیت ہو تو اس کے ساتھ اس کو جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس نے علم جو حاصل کیا تھا وہ اگر کہ علم بنا کر وہ بڑا مقدس تھا لیکن نیت خراب تھی اس نیت کے خراب ہونے کے نتیجے میں وہ جہنم میں گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ تعلیم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے آپ کی آپ کے دین کا علم حاصل کیا میں نے قرآن حدیث پڑھا میں نے پڑھایا میں نے لوگوں تک ان کو پڑھایا میں نے تقریریں کی میں نے بات کی میں نے کتابیں لکھی اللہ تمہارے دو تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں کہ تم نے تو سب یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں تاکہ لوگ تمہاری تعظیم کریں فقط کی یہ مقصد حاصل ہو گیا تمہارا دنیا کے اندر اب یہاں کہنے لگا تو اگر نیت خراب ہو اللہ بچائے تو علم دین بھی انسان کے لیے مبادل ہو جاتا ہے اور اگر نیت صحیح ہو تو پھر وہ علم جس کے لیے راجو نے ثابت نے سفر کیا رضی اللہ تعالیٰ وہ علم بھی انسان کے لیے عبادت کر ہے تو اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو تعلیم دیں اور وہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کے ذریعے دنیا کی ہر ضرورت وہ پوری کر سکے آج مسلمانوں کو امت مسلمہ کو ایسے سے بنی جہاں علماء کرام کی ضرورت ہے اور محسرین اور محدثین اور فقائے کرام کی ضرورت ہے وہاں ان کو ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے ان کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے ان کو سازداروں کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم اگر اس مقصد کے تحت دی جائے تو اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہوگی تو اللہ تبار وزارت کی رحمت سے وہ بھی عبادت بن جائے یہ تو ہمارے ذہنوں میں تصور تجربہ ہے ایک کسی آدمی کسی شخص اگر دین کی طرف رجحان ہوا ہے یا دین کی طرف وہ آ رہا ہے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ان سے کسی اس کو درد نظامی کے کسی مدرسے میں وہ اپنی تکمیل کرے اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ سب کچھ بڑا غلط ہے خود قرآن کریم نے فرمایا نفارا بالکل اس میں کافی آپ ان سب کو لیے کہ ہر بڑے گروہ سے چھوٹا گروہ اس کام کے لیے نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے ولیون جی خوفوں قومی گزارا تھا ان کو دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے تو یہاں آئے نے بات واضح کر دی کہ پورا مکمل عالم بننا حدیث تفصیل فقہ کلام تلاش انسان علوم کا عالم بننا ہر شخص کے ذمے فرض عین نہیں بلکہ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر بستی میں ہر ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہو جو ان علوم کے ماہر ہوں اور وہ ضرورت کے موقع پر امت کی رہنمائی کر سکیں وہ بڑا افضل کام لیکن جو باقی جو عام مسلمان ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علوم حاصل کریں لیکن علوم حاصل کریں پہلے تو نیت درست کرتے کہ ان علوم کا مقصود وہ نمود و نمائش نہیں محض پیسہ کمانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایک تو نیت درست ہو دوسری یہ کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے آدمی اپنی گجڑی کو نہ بھول بیٹھے کہ جو کچھ تھوڑی بہت ایمان کی متا ہے اسی کو کھو جائے اس علم حاصل کرے لہذا اس دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ ایک طرف آدمی تمام علوم کے اندر مہارت بھی حاصل کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو وہ دن کی چوٹ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور کہے اور اپنے طریقے زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کرے اس اس کے لیے ضرورت ہے ایسے تعلیمی اداروں کی کہ جس میں اعلیٰ معیار کی تعلیم و تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایک تربیتی ماحول ہو ایسا تربیتی ماحول جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ رشوانما پا سکیں دیکھیے کسی بھی علم میں سوائے چند علوم کے جو بالکل ہی باطل ہیں لیکن اور جتنے علوم دنیا میں مربت ہیں اپنے ذات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی سائنس ہو یا کسی بھی قسم کی سائنس ہو یا مثال کے طور پر کامرس ہو یا کوئی اور علم لیجیے اپنی ذات میں اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو پڑھانے والے کی ذہنیت سے اس کے لیے جو نصاب بنایا جاتا ہے اس نصاب بنانے والے کی ذہنیت سے اور اس کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے وہ یا غلط راستے پر پڑ جاتا ہے یا بٹک جاتا ہے یا سیدھے راستے پر اور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آدمی سائنس پر سائنس کا علم حاصل کرے تو اس میں جو مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں وہ مشاہدات اور تجربات اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک مطالعہ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہو بہترین ذریعہ اگر انسان اور کچھ نہیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کارخانہ بنایا ہے اس کارخانے پر ہی نظر ڈال لے انسان اور اس کی طے تک پہنچ جائے تو اس کا ایک ایک حصہ ایک ایک علم اور ایک ایک علم کی کارگزاری یہ بول رہی ہے اپنے اپنے بدمان حال سے پکار رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کا دل ہے وہ رہا ہے میں نے ایک کتاب میں ایک ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کا جو دل ہے وہ سارے انسان کے اندر جسم کے اندر رگوں میں جس کی رگت پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو خون پہنچاتا ہے وہ رگیں جو پھیلی ہوئی ہیں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر ان کو ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ان سارے رگوں کو ایک انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں چھوٹی بڑی ان کو اگر ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر پھیلایا جائے تو وہ اسٹیٹ لائن دنیا کے گرد سات چکر کاٹ سکتی ہے کتنی لگے چھوٹی بڑی ملا تو کیا مطلب چوبیس ہزار آٹھ سو میل کی یہ دنیا کا جو گلوب ہے یہ چوبیس ہزار آٹھ سو میل اس کا محیط ہے تو چوبیس ہزار آٹھ سو میل کو اگر سات ہزار رکھ دو تو اس طرح کیا بتایا تو اس نے جتنے میل تک یہ جب ایک مرتبہ دل پمپ کرتا ہے تو ایک مرتبہ وہ پھینکتا ہے خون اور وہ خون سارے جسم کی تمام رگوں سے گزرتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر چلو ساتھ نہ صحیح ہو ایک ہی سمجھے تو چوبیس ہزار آٹھ سو میل تک وہ پہنچایا اس نے پورا وہاں سے واپس لیا یہ دل کی ایک جھڑتا ہے اور ایک منٹ میں بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے جس کے بارے ہے کہ ایک منٹ میں بہتر مرتبہ چوبیس ہزار آٹھ سو بیس سے سات گنا زیادہ فاصلہ وہ طے کرتا ہے سڑک کراتا ہے اور یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ مرے گا اس وقت تک بغیر کسی وقفے کے یہ عمل جاری جس دن ذرا سا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تمہارے کو ہارٹ اٹیک ہو اور پریشانی لائق ہو گئی موت کے کرانے انسان کو مسلسل چل رہا ہے کوئی اس کو آرام نہیں کوئی اس کی چھٹی نہیں اور یہ مسلسل اپنا کام انجام دے رہا ہے یہاں تک کہ انسان جس دن یہ بند ہو جائے گا اس دن انسان ایک زمانے میں سمجھ کے ڈسک کی تکلیف ہو گئی تھی بستر پر پڑ رہا کئی مہینے بہت علاج کیے بہت ڈاکٹروں سے کیا بھی کرتا ہے آپریشن کرو کو آپ بہت جو تصویریں بتا رہے تھے وہ تصویریں بھی الٹی پڑ رہی تھی کیونکہ سیدھی کرسی کے اوپر بیٹھو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی وہ لکڑی یا فرش کے اوپر لیٹو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی آخر ساتھ مجھے ایک کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کی کتاب ملی اور اس میں وہ ہمارے مائک ڈاکٹر کے نام سے اس نے وہ کتاب لکھی تھی تو اس کا پورا سمجھایا تھا کہ کیا تکلیف ہوتی تو معلوم ہوا کہ وہ جسم کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا ایک موہرا نہیں کتنے موہرے ہوتے ہیں تو اوپر سے لے لے ایک موہرا جو ہے یہ موہرا پوری کائنات ہے پوری کائنات ہے اس میں کیا کل کلزے لگے ہوئے ہیں کس طرح اللہ تبار و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کس طرح اس کی ترکیب فرمائی ہے کس طرح اس کی عبادت فرمائی ہے اور اس میں کیا نقص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان تو میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پڑھ کر جب میں نے وہ پڑھا پہلی بار تو پتا چلا کہ زندہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے کمر کے موڑے کو لیکن یہ کمر کا موڑا یہ پوری کائنات ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ نعمتوں کا جہان ہے یہ اگر انسان اس کو دیکھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا یہ دل خود بخود پیدا ہو گیا یہ رگیں خود بخود پھیل گئی یہ کمر کا مورے کے اندر یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی یہ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب آپ کو بیمار ہوتا ہے نا تب اس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے کے کوئی ابھی موتیا اتر رہا ہے آنکھوں میں یعنی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ یہ جو اللہ تبار بتا رہے آنکھ بنائی ہے یہ آنکھ اس آنکھ کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں پھر آئی اسپیشلسٹ کے اندر بھی ریٹنا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے پودیا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے تو حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن چھوٹی چیز کے اندر جو پردہ ہے اس کے تمام احوال کو جاننے کے لیے الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اور جو یہ پبنیا ہے قومیا اس کے کو جاننے کے لیے الگ اسپیشل کی ضرورت ہے وہ اسپیشل بتایا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اس کی اگر یہ روشنی میں جائے روشنی میں جائے تو یہ اکڑتی ہے اور اندھیرے میں جائے تو پھیلتی ہے اسی وجہ سے جب آپ اندھیرے کے اندر اچانک داخل ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس دوران وہ پھیل جاتی ہے تو یہ قدرتی طور پر اللہ کو گوٹار نے یہ نظام بنایا ہوا کہ روشنی اس کو بڑھتی ہے اور اندھیرے پھیلتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے درمیان اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں یہ جو آنکھ کے جو پٹھے ہیں وہ سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں صرف پکڑنے آپ اگر میں جاؤ گے ایک دم سے وہ پھیلے گی پتلی تو اس کے اندر جو پٹھے فرگت کریں گے تو سات میل کا فاصلہ وہ طے کریں گے اندھیرے سے روشنی میں آؤ گے تو وہ ٹکڑے گی اور ٹکڑنے کے اندر وہ پٹھے سات میل کا فاصلہ طے کریں گے ایک آنکھ کا ہے تو جس حصے پر دیکھو پر غریب ہوں اپنی انفٹی کو افلا کچھ اپنے اپنے نفس کے اوپر ہی غور کر لو اپنی جان کے اوپر غور کر لو تو افلا تم نظر نہیں آتا تمہیں میں کیا نمبر تمہارے نہیں بتا تو اگر انسان اس سائنس کو اس ذہنیت کے ساتھ پڑھائے تو اور پڑھے تو اللہ تبارک مطالعہ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہو سکے اور اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ سارے کے سارے راز بات کر رہے ہیں سائنس کے معلومات کے پردے اٹھا رہے ہیں تو بجائے تھے کہ اللہ دوبارہ تعالیٰ تک پہنچتے اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر آمادہ ہو ہیں تو اس بار مرود نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار سے دنیا میں سفر کرنا ہے جس نے سورج کی چھاؤ کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہار کر تو یہ کیوں اس لیے کہ پڑھ تو رہے لیکن پڑھنے کے ساتھ اس پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور اس سے جو انسان کو مارے حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے باہر ہوگی کیونکہ پڑھانے والے کی ذہنیت اور جو کتاب پڑھنا ہے اس کتاب کے لکھنے والے کے ذریعے وہ تمام تر مادہ فرم چیزوں جو ہے نتیجہ یہ کہ یہ ساری چیزیں کھلے ہوئے حقائق جو کھلے ہوئے حقائق ہیں ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے حقائق ہیں وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تک پہنچانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر انسان کو آبادہ کر رہے ہیں اگر یہی چیز اگر انسان ایک ایک صحیح الفکر انسان جس کو صحیح طریقے سے پڑھے اور پڑھائے تو اللہ تبار مطالعہ تک پہنچے تو وہ بہترین ہے اور اللہ تبار مطالعہ کی نعمتوں کا ادراک ان تقدو نعمت اللہ یاد کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک اس سے حاصل ہوتا ہے تو یہ سارے علوم جو ہیں اگر ان کو صحیح ذہنیت کے ساتھ صحیح مقصدیت کے ساتھ پڑھایا جائے تو یہ انسان کا خیر تسلیم ہم کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تبارک مطالعہ جو ہے تو بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ انقلاب ہمارے تعلیم نظام کے اندر آئے کہ ہم جب چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں چاہے کامرس پڑھ رہے ہوں چاہے آرٹس پڑھ رہے ہوں لیکن وہ اس ذہنیت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے کس طرح یہ کائنات پیدا کروائی ہے اور نشیا قوانین اسے جاری فرمائے ہیں اور پھر اس کے ذریعے انسان خدمت کریں یہی ڈاکٹر ہے اگر فرض کرو کہ یہ آدمی اس نقطۂ نظر سے میڈیکل سائنس پڑھتا ہے کہ دکھی ہوئی انسانیت کی خدمت کروں گا اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں کسی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی خدمت کروں گا اس نقطۂ نظر سے پڑتا ہے سارا علم عبادت اس کے ساری کارروائی عبادت ہے جو اس نے جو کہ من من کا مسلم وہ قربتا ہوں شخص قیام کسی مسلمان کی ان کی چینی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کی بے چینی کو دور کروائیں ربیہ کریب ہے تو اس لیے اگر آدمی اس نقطۂ سے لگ سے پڑھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا تو یہ عبادت کروں اور اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ پیسہ کماؤں گا بس تو آج پھول حال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں لیکن پیشے کر پیسہ کمانا ہے لہذا وہ انسانیت کی صحیح خدمت کرنے کے بجائے پیسہ پیسہ کمانے کی غلط سے اور اپنا غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے اور اس طرح اس کی تربیت کا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں ایک مسلمان ڈاکٹر مسلمان انجینئر مسلمان ماہر معاشیات پیدا ہوں اور وہ امت کی ضروریات ہو اگر سب شروع کے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ علم دین کے اوپر کام کریں لیکن اب جب ضرورت پیش آتی ہے کسی آدمی کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی مسلمان ڈاکٹر مہیا نہیں تو بسا اوقات جو انسان کی جو دینی فرائض ہیں ان دینی فرائض کے اندر بھی نقصان لازم ماتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یقینی طور پر یہ کام جائز ہے یا نہ جائز ہے کون سی چیز بہتر ہے کون سی نام بہتر ہے اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ تو یہ حقیقت ایک ایسا نظام تعلیم ہمیں درکار ہے اللہ تبارک بتا رہا اس کو ہمارے یہاں ضلعوں کے اندر پیدا کرنا تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی ایک ایسی نئی نسل تیار کریں کہ جو علماء ہیں وہ اپنے علماء کے طور پر دین کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں جو دوسرے دوسرے میدانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اب اچھے دین پورے نہ ہوں لیکن کم از کم ان کو دینی فرائض کا احساس ہو ان کی نیت درست ہو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آخرت کی فکر اور اپنے آمار کو دین کے مطابق ڈھالنے کی تمیز ہو تو یہ ایک ایسا نظام ہمیں درکار ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے و کرم سے یہ ضرور اسلام نے جو اور للہ معلوم ہوا ہے کہ اب ہمارے انگلینڈ کے اندر بہت سے ان مشکل اسکول اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے اللہ اور سب کو ترقی ادا فرمائے اور سب کو ایک ادا ان حضرات نے جو یہ اٹھایا ہے کہ مختلف علاقوں میں معلوم ہوا کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی ابھی مختلف اسکول اللہ قائم کرنے کی فکر میں ہے اس کو آگے تک بڑھانے کی فکر میں اللہ دباڑ کو اس کا بھی ادا فرمائے لیکن بات درخت یہ ہے کہ ادارے قائم ہو جائیں کرنے والے کر دیتے لیکن ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کا کئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروریت کے تمام مسلمانوں کا تعاون رہا اگر مسلم اسکول تو قائم ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں ہی اور اپنے بچوں کو ہم کہیں اور بھیجتے ہیں تو اس مسلم اسکول کا فائدہ ہے کے برا حاصل نہیں ہوگا اگر ان کو تعاون نہ کرے اگر ان کو مسلمانوں کی طرف سے ان کی افزائی نہ ہو تو یہ ساری کوششیں کارک ہو سکتی تو آج کی اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کا احساس ہو اور اس احساس کے تحت ہے کہ اداروں کے ساتھ تعاون بھی ہو اور اس میں اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانے کا عزم بھی ہو تو خود بڑی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ایسا کرے کہ ہماری ساری نسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی ہو کہ جو تمام روپ کے اندر ماہر بھی ہو اور دینی اعتبار سے مستحکم بھی ہو ان کی نیتیں بھی درست ہوں ان کے اعمال بھی درست ہوں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھائی جو نئے علوم ہیں ان کے لیے کچھ اجارہ داریاں قائم ہیں نئے علوم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا لباس ایسا ہو انسان کا کردار ایسا ہو تو پھر علم حاصل ہوتا ہے اور اگر امامے کے ساتھ اور چوکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر یہ علوم حاصل کیے جائے تو گویا وہ کچھ کم درجے کے علوم ہیں اقبال مرحوم جو مسجد کہلاتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات ایک کہی ہے فارسی زبان کے جو لکھا ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب نہ چنگو رباب نیز دکھ نیز ج رکھتے دکھ بے جا یہ مغرب کو جو قوت حاصل ہوئی ہے وہ چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں یعنی میوزک وغیرہ کی وجہ سے نہیں نقصے دکھ ترانے بے جا اور بے حجاب خواتین کے رقص کے ذریعے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی نہ صاف کو نئے حرکت ہوں یہ جو قوت حاصل ہوئی ہے یہ حسینوں کے شہر کی وجہ سے نہیں ہوئی نہ صاف کو نئے عرقت ہوں اور ٹانگیں ننگی کرنے سے نہیں ہوئی بال کاٹنے سے نہیں ہوئی نہ جٹوریاں صاف اور ہوں قوت مغرب قوت افرنگ از علم و ون قوت افراد از علم و فرغ از ہمیں آتے شراب و فرحت اس کو جو قوت حاصل ہوئی وہ علم و فن کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہوئی اسی سے اس کی اس کی شراب چل رہا ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ حکمت ستر و برید جامنی حکمت اطرو و برید جامنی مانے علم و ہنر امامنی کہ حکمت جو ہے وہ کپڑوں کی تراش خراش سے حاصل نہیں ہوتی کپڑوں کی خاص تراش خراش سے آپ نے کر لی تو آپ حکیم بن گئے اور حکمت کے حامل بن گئے مانے علم و امان ہی اور اماما پہن لیا اگر تو یہ کوئی علم ہونا کے لیے مانے نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے کہ اس سے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی وقت حاصل کرنے مانے علم و ہونا تو اصل آج ذہن میں یہ غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دینی و پتا کا آدمی ہے وہ دنیا کے علوم کا جانے اور اگر دنیا کے علوم کو جاننے والا ہے تو اس کو دینی وزر پتا اور دینی انداز کا اختیار کرنے کا کیا دکھ ہے تو اقبال مروم اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہ ٹھوکا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کو علم صحیح حاصل ہو اور اس کی تربیت صحیح ہو اس کا اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اس کے اندر آئے اللہ تبار و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ادا فرمائیں کہ ہم ایسے ادارے وجود میں لا سکیں قائم کر سکیں اس کی سارے آنے میں ضرورت سارے مسلمانوں کو ضرورت جہاں اکثریت میں ہے مسلمان وہاں پر بھی اور جہاں اقلیت میں ہے وہاں پر میرے والد صلی اللہ تعالیٰ سے کے درجات جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان قائم کرنے میں میرے والد مانیس اللہ علیہ بڑا دخل تھا تو پاکستان کے قائم ہونے کے بعد ایک کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لائیں گی اس غرض کے لیے اس وقت وزیر یادم نواب سے انہوں نے اب سردار نکل وغیرہ نے ایک اجتماع بلایا پاکستان کے رضا تعلیم پر غور کرنے کے لیے تو اس میں حضرت والد ماجد نفل اللہ ہیں میرے والد ماجد حضرت مانا مفتی ماہر سبھی کا تقریب کرتے ہوئے ایک بات فرمائی فرمائی کے برٹش انڈیا تین مختلف ادارے قائم ہوئے مسلمانوں نے ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ایک دارالعلوم دیوبند ایک دربت العلماء لکھنؤ یہ تینوں اپنے اپنے مختلف دائروں کے اندر کام کر رہے ہیں ہر ایک کا ایک مقصد تھا وہ مقصد مقصد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نئے علوم سے شناخت ہو جائیں دارال جوبن کا مقصد یہ تھا کہ علوم اسلامی کا تحفظ ہو اور ایسے اہل علم پیدا ہو جو علوم کے اندر مہارت رکھتے ہوں نظبت العلما کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ تعریف اور ادب پر خصوصی کی توجہ دی گئی یہ تین ادارے ہوئے تینوں اداروں پر اکبر الہبادی آبادی مرحوم نے تبصرہ بھی کیا ہے اکبر الہبادی جو مشہور صاحب تھے اور بڑے جمانہ ہیں تو ان میں سے اس کے انہوں نے تینوں اداروں پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے تو اس تبصرے میں انہوں نے کہا کہ قلب یکزاں ہے مثالیں دو قبل قلب یفہ یعنی بیدار دل قلب یفہ ہے مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوٹ بند کیونکہ ندوے کے اندر ادب کی اور تعلیم زیادہ ہوتی تھی تو اور ندوا ہے زبان ہوٹ بند اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو ایک معذ بیگ تم اس کو تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو معاشی لوگ کو حاصل کر کے ان کو نوکریاں ملے براتی ملے اب ایک معذر بیگ تم ان کو یہ تین مختلف ادارے تھے اس کے اپنے اپنے مقاصد تھے لیکن یہ تینوں ادارے در حقیقت ایک مجبوری کی حالت میں آئے مجبوری یہ تھی کہ برٹش انڈیا کے اوپر برٹش حکومت کی تو اسے جو انتظام تعلیم جاری کیا تھا اس نظام تعلیم کے وجہ سے یہ تین مختلف خانوں میں انسانوں کو بانٹنا پڑا والے والے سر فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں تراقی کر نہ علی گڑھ یونیورسٹی کی وداعت کی ضرورت ہے نہ دار دیوبند نہ نگست الرم بلکہ تیسرے ضلع میں چوتھے ضلع میں تعلیم کی ضرورت ہے جس میں سب کو یقین کیا گیا وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور اس میں اس کا طریقہ یہ ہے تقسیم کار کا اردو ہر جگہ کار کرتا ہے کہ ایک خاص لیول تک تمام لوگ یکساں تعلیم حاصل کریں اس کے بعد جو صرف عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے لوگ اسلامیہ کا راستہ ہو جو کسی اور فن کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے کے طرف کو کے مسائل مع کیے جائیں یہ درختی کا ہونا چاہیے تھا مگر افسوس ہے کہ پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے نتیجے میں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے لیکن الحمد للہ عوامی سطح پر یہ احساس ابھر رہا ہے اور عوامی سطح کے ہوتا ہے الحمد للہ آگے رکھتا ہوں دھرم یہ ایسے ادارے پائے پڑ رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قسم کے ادارے قائم کرنے کے لیے بڑی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑے بالغ نظری کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ان اداروں کے قیام کے ذریعے جو اپنی رہی صحیح متا ہے وہ بھی کھو گئے اور اللہ بچائے اس بات اس وقت ہے کہ اس دوسروں کی نقالی میں ہم اپنے جو طریقہ کار ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور بڑھائی پراپت دیا اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو قائم کرنے والے اس کو چلانے والے اس کو مشورہ دینے والے وہ صاحب وسیلت بھی ہوں اور ان کو اپنے ایمان اور دین کا کے اوپر پورا اعتقاد اور یقین بھی ہو اس کا وہ ہو اور وہ اس روشنی کے اندر श्रीरामचरित सरदापी तारी मुठन व्यक्त का परिधान अल्लाह तबार बताया अपना सब लोग गर्म प्रेम कोशिशों को बारवर फरमाए और इसको तरफ याद का फरमाए और हम सबको सभी का फरमाए के साथ मुकम्मल ताउन करे बात को दावा